بسم الله الرحمن الرحيم جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی مہینہ ربیل اول کی کرتا اس مناسبت سے دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے شوق کے مطابق کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراجے عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور پھر تحسین بھی ہمارے ملک میں اس سلسلے میں جتنے اجتماعات ہوتے ہیں جتنے جلسے ہوتے ہیں جتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں طور پہ دو عنوان زیر بحث آتے ہیں ملک کے ایک انسر نے اپنے لیے جو عنوان پسند کیا وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے فلاں وقت پیدا ہوئے اس شہر میں پیدا ہوئے اس محلے میں آپ نے جنم لیا اس طبقے کے جتنے ناخان ہیں قوال ہیں مولوی ہیں خطیب ہیں واحد ہیں مقرر ہیں مصنف ہیں ان کا تمام تر زور اور قوت بیان اور قوت قلم اس بات کو ثابت کرنے پہ سرف ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے پتہ نہیں وہ دنیا والوں کو کیا منوانا چاہتے ہیں میرے علم میں کم از کم نہیں آپ کے علم میں ہو تو میرے علم میں اضافہ کیجیے کہ اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر چودہ صدیوں میں کوئی بندہ ایسا بھی آیا ہے جس نے میرے نبی کی پیدائش کا انکار کیا کوئی مسلم کوئی غیر مسلم کوئی اپنا کوئی پرایا کوئی حریف کوئی حریف ابو جال اتبا شہبا امیہ کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی مجوسی کیا منوانا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کیا آج تک کسی نے اس کا انکار کیا کہ میرے نبی پیدا نہیں ہوئے مکہ مکرمہ میں پیدا نہیں ہوئے فلاں محلے میں آپ نے جنم نہیں لیا آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے والدہ کا نام آمنا ہے اور جس کا دودھ پیا اس کو حلیمہ کہتے ہیں کون ان کے ہے کون انکاری ہے کیا منوانا چاہتے ہیں آپ یہ سارا زور جو آپ نے میلاد پہ لگایا ولادت پہ لگایا اور میرے بھائی پچیس دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی یوم میلاد مسیح مناتے ہیں پچیس دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی یوم میلاد مسیح مناتے ہیں لیکن مناتے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کو پشکال نہیں بدلواتے بازاروں میں لوگوں کی گاڑیاں نہیں روکتے کہ پیسے تو ہم نے نبی کا میلاد منانا ہے دنیا بھر کے عیسائی پچیس دسمبر کو یوم ولادت مسیح مناتے ہیں ان کی مجبوری ہے توجہ چاہوں گا عیسائیوں کی مجبوری ہے اپنے نبی کی میلاد کی خوشی منانا اس لیے کہ وہ سیرت کا جلسہ کر نہیں سکتے سیرت پہ کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس اپنے پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے وہ سیرت پہ کچھ کہہ نہیں سکتے بیان نہیں کر سکتے خدا گواہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اگر دنیا کو کچھ معلومات حاصل ہے کہ ان کی والدہ مریم ہے جبریل آئے وہ مریم کے پیٹ میں عیسیٰ پڑے وہ کلیمت اللہ ہے پھر وہ پیدا ہوئے ماں کی گود میں بولے ان کو انجیل ملی ان کو موت سے ملے یہ جتنی باتیں حضرت عیسیٰ کے متعلق اگر آج دنیا والوں کو پتا ہے تو یہ قرآن پاک کی مہربانی ہے یہ بھی اسلام کی مہربانی ہے جس نے بتایا کہ وہ یوں پیدا ہوئے جبریل اس طرح آئے اس طرح وہ پیدا ہوئے اس طرح انہوں نے کلام کیا اس طرح مائی مریم نے گفتگو کی عیسائی اگر یوم ولادت کے وسیع پہ پر ولام کرے ہمارا نبی پیدا ہوا پیدائش ہوئی ولادت ہوئی میرے بھائی ان کی مجبوری ہے وہ سیرت پہ جلسہ نہیں کر سکتے پروگرام نہیں کر سکتے ان کے پاس اپنے پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے اس کے دل مقابل میرے پیغمبر کا بچپن بھی محفوظ میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی محفوظ میرے پیغمبر کی جوانی بھی محفوظ میرے پیغمبر کی خوشی بھی محفوظ میرے پیغمبر کی کمی بھی محفوظ میرے پیغمبر کا سفر بھی محفوظ میرے نبی کا فصل بھی محفوظ میرے نبی کا سونا بھی محفوظ میرے نبی کا جاگنا بھی محفوظ میرے نبی کا کھانا بھی محفوظ میرے نبی کا پینا بھی محفوظ ارے میرے نبی کا اپنا پاؤں جوتی میں ڈالنا بھی محفوظ میرے نبی کا ناخن اتارنا بھی محفوظ میرے نبی کا بال کٹوانا بھی محفوظ میرے نبی کی ایک ایک ادا صحابہ نے محفوظ کر دی ہے میرے نبی کی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ چار رکاتوں کی بجائے دو رکاتوں میں سلام پھیر دیا میرے نبی نے واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا ادھر جانا نہیں چاہتا اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں چار رکاتوں کی بجائے دو رکعتوں میں سلام پھیر دیا میرے نبی نے اور سلام پھیر کے مسجد کے سیر میں آ گئے لکڑی کا ایک تنا تھا اس کے ساتھ میرے نبی ایک لگا کے کھڑے ہو گئے صحابہ حیران ہے کچھ صحابہ نے سوچا بڑی دستی رہتی ہے چار کی بجائے رقاصیں کتنی ہو گئی دو ہو گئی وہ خاموش ہوئے جو جد بعض لوگ تھے منافق قسم کے وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے لگے تو کہنے لگے سلاد و تو رکھا تمام موجہ ہو گئی ہوں نماز کتنی رکعت ہو گئی دو رکاوت ہو گئی ہے اور سلاح تو رکھا چنانچہ سارے صحابہ خاموش ہیں ایک صحابی جس کو نبی پاک پیار سے ذریعین کہتے ہیں ہاتھ اس کے تھوڑے سے لمبی ہیں نبی پاک کے ساتھ ایک تکلفی ہے وہ آگے ہوا اور اس نے نبی پاک سے کہا اور صرف اس صلاح دو ہم نصیب یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا تھی بھول گئے ہو کہہ رہا صحافی کے کون کہہ رہا نماز کم ہو گئی یہاں جناب بھولے ہمیں تو بڑا جلدی وہاں کہہ دیتا ہے ضرورت ہے تو اس صحابی کو وہاں بھی کہنے دے کہ اس کو وہاں کہ تیری کہہ کے دیکھ اس کو بات جو نبی پاک کے سامنے جیتے جاگتے پیغمبر کو کہتا ہے نماز ہٹ گئی ہے چار کی بجائے تو ہو گئی ہے ہم ہے یا نسی بھول گئے ہو نبی پاک نے دنیا دین کی طرف دیکھا آپ نے فرمایا کلو بالکل نام کل دونوں دو کوئی گل بھی نہیں ہوئی نہ میں بھولیا نہ نماز گھٹ ہوئی ہے میں چار نہیں کلو دال پرائیاں کون کل دین کہتا ہے یار سولہ دو ہو گئے جب اس نے بڑی پختگی سے بات کی نا حدیث کے لفظ ہے وہ پھر کہوں میں ابو بک پھر رہا ہوں فہا فہ ہو لوگوں میں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں لیکن نبی پاک کا روب ہے گفتگو نہیں کر سکتے ڈرے ہوئے ہیں سہنے ہوئے کھڑے جب درجین نے بڑی پکی بات کی نبی پاک نے صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا سادہ کا دریادین کیونکہ دریا دین سچ کہتا ہے کہ نماز میں نے دو رکا پڑھیں گے کابل نام یا رسول اللہ کہتا تو سچ ہے کہ آپ نے دو پڑھائیے نبی پاک نے فرمایا نماز پوری کی سید صاحب ادا کیا آپ نے فرمایا ان آنا بشا مسلو تم انسا کماتن سونت فائدہ نصیبوں بدت کے روی اور کما کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح بشری تو ہوں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو آئندہ میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا یہ تو واقعہ میں نے زمین میں یاد کیا بیان یہ کرنا چاہتا تھا یہ واقعہ بیان کر کے جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کی سیرت محفوظ میرے نبی کی ادوان محفوظ میرے نبی کی گفتار محفوظ میرے نبی کا کردار محفوظ میرے نبی کے آمان محفوظ میرے نبی کا چلنا پھرنا محفوظ اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے لوگوں بڑے دور کی بات ہے نبی پاک جب اس کنے کے قریب آئے گا اور کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا ارشاد سے تعلق تھا سے تعلق تھا لیکن بہادی کہتا ہے جب وہ سمے کے قریب آئے شبر کا بہنا ساپے آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نکالی شبر کا پہنا حسابے اور اپنا دایا رخسار بائیں ہتھیلی پہ رکھ کے یوں سمے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے نبی کی سیرت تو اپنی جگہ پہ رہ گئی صحابہ نے تو میری نبی کی اداؤں کو بھی محفوظ کر دیا اگر عیسائی میرے نبی کا میلاد منائے اور ولادت کا جلسہ کرے ان کی تو مجبوری ہے اس لیے کہ ان کے لیے اپنے پیغمبر کی سیرت کے متعلق کچھ کہنے کے لیے مواد کوئی نہیں ہے اور ہمارے نبی کی سیرت تو بات آئی تو ایک اور بات بھی سنگن عیسائیوں کی بات آئی تو کرتا چلا جائے عیسائی اگر کہیں کہ ہمارا پیغمبر نور من نور اللہ ہے عیسائی اگر دعویٰ کرے کہ حضرت اس نور ہے نوری ہے اور نور ہے گلتے غلطے پر سجتی ہے جانتے تھے پر ہے حیران ہو گیا یہ میں کیا کہنے لگا بھائی ڈک دیے بات تو ہے دوسریا شرکیا لیکن سجنی ہے کس طرح نور کا باپ کوئی نہیں ہوتا عیسا کا باپ کوئی نہیں نور کا دادا کوئی نہیں ہوتا عیسا کا دادا کوئی نہیں نور کا چچا کوئی نہیں ہوتا عیسا کا چچا کوئی نہیں نور کی پھوپھی کوئی نہیں ہوتی عیسا کی پھوپھی کوئی نہیں نور کی شادی کوئی نہیں ہوتی عیسا کی شادی کوئی نہیں نور کی بیویاں نہیں ہوتی عیسا کی بیویاں کوئی نہیں نور کی اولاد نہیں ہوتی عیسا کی اولاد کوئی نہیں نور کا سسر کوئی نہیں ہوتا عیسا کا سسر کوئی نہیں نور کے داماد کوئی نہیں ہوتے عیسا کا داماد کوئی نہیں نور کے نواسے کوئی نہیں ہوتے عیسا کے نواسے کوئی نہیں اور عیسائیوں کو لگ جائے سوکھا تو بات سمجھ آتی ہے اور کلمہ پڑھنا ہو تو ہم دھکا دکھو لگ گیا اور کر وہاں پڑھ نہ ہو تو ہم دھن کا لگ گیا اس کے تو ماں باپ بھی ہیں ان کا تو دادا بھی ہے ان کا تو پردادا بھی ہے ان کے تو چچا بھی ہیں ان کی تو کتیاں بھی ہیں ان کی تو بیٹیاں بھی ہیں ان کے تو بیٹے بھی ہیں ان کے تو نواسے بھی ہیں ان کی تو نوازیاں بھی ہیں ان کی تو بیویاں بھی ہیں ان کے تو سسر بھی ہیں ان کے تو داماد بھی ہیں اوپر دیکھو تو عبد اللہ بشر اوپر دیکھو تو عبد الطلب بشر اوپر دیکھو تو آمنا بشر ادھر آؤ بائیں دیکھو چچا ابو طالب بشر ابو لہب بشر عباس بشر حمزہ بشر زبیر بشر ادھر آؤ صوفی سبیہ بشر ذرا ادھر جاؤ آپ کے سسر ابو سفیان بشر عمر بشر ابو بکر بشر ذرا نیچے آؤ آپ کے داماد ابو آس بشر عثمان بشر علی بشر ادھر آؤ آپ کی بیٹیاں زینب بشر رقیہ بشر ام کلسوم بشر فاطمہ بشر طیب طاہر بشر ابراہیم بشر اور نیچے چلا جا آپ کے نواسے حسن بشر حسین بشر علی بشر امامہ بشر فیصلہ آباد کے لوگوں جس کے اوپر بھی بشریت ہو جس کے نیچے بھی بشریت ہو جس کے دائیں بھی بشریت ہو جس کے بائیں بھی بشریت ہو جس کی آگے بھی بشریت ہو جس کے پیچھے بھی بشریت ہو جو چاروں طرف سے بشریت میں گھرا ہوا ہو وہ خود بھی مقام میں بشریت سے باہر نہیں نکل سکتا نعرہ نعرہ نعرہ تکبیر فتحست پست مصطفیٰ ان کی تو بیویاں بھی ہیں ان کی شادیاں بھی ہیں ان کے نکاح بھی ہیں تو لگان شہری بھی ہے اور فیصلہباد کے لوگوں میں ان نہیں کرنا چاہتا مجھے یہ بتاؤ کہ رات فیصلہ باد کا کوئی بندہ مکان کی کسی چھت پہ سوئے ہو رات دو بجے کا وقت ہو اور اچانک اس کی چھت پہ دن نہیں آ جائے اب ڈر رہے ہیں بنا ایک جنری آ جائے سینا جمیلا خوبصورت کپڑوں میں خوبصورت لڑکی کی شکل میں زیوروں سے لگی ہوئی ہوتے آئے نا آ جائے اٹھائے میں نہیں ہوں تیرے عاشق ہو گئی ہوں تیرے نام نکاح کرنا چاہیے یا محلے نے مولوی صاحب بلا کے لایا سارا دکھا بندہ پچاڑا اوپر کوٹے سے بھاگا بھاگا مسجد میں آیا مولوی جی کتنی فیس لینی تھی بولو لینے میں دیر واسطے تیار جنگی بڑی خوبصورت لڑکی کی شکل میں آئی ہے دیوروں سے لگی ہوئی کپڑے پہ پہنے ہوئے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے آگے نکاح دکھاؤ آگے سے مولوی کہتا ہے کون مولوی کہتا ہے چاہے وہ تو بندی ہے وہ بھی یہی کہتا ہے بریلوی بھی یہی کہتا ہے شیعہ بھی یہی کہتا ہے نتیش بھی یہی کہتا ہے ہر طبقے کے باؤ بھی کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو نکاح کے لیے میاں بیوی کی جنت کا ایک ہونا شرط ہے اللہ سمجھا رہی میری بات نکاح کے لیے میاں بیوی کی جنت کا ایک ہونا یا دونوں جن چہروں نکاح کر دو یا دونوں انسان ہو نکاح کب ہو عورت ہو کنڑی مرد ہو انسان نکاح نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا بریلوی یہی کہتا ہے چوبندی یہی کہتا ہے شیعہ یہی کہتا ہے اہل حدیث یہی کہتا ہے نکاح کے لیے کنت کا ایک ہونا شرط ہے ضروری ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو اگر عائشہ ہفتہ خدیجہ نبی کی انسان تھی ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر تھا اگر جنس الگ الگ ہو گئی ہے تو جنس بدل جائے تو نکاح نہیں ہوتا میرے نبی کی جنس نور ہو آشا انسان ہو کہاں مسئلہ جا پہنچے گا کہاں سے کہاں تک بات جا پہنچے گی لیکن آج یہاں آیا ہوں تو ایک بات ساتھ ساتھ کلیئر کر کے جاؤں گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے نبی بشر ہے میرے نبی انسان ہے بلکہ البشر سیرت سید البشر اور میں اس سے بھی تھوڑا سا اختلاف کروں گا تھوڑا سا میں اس اشتہار کے عنوان سے بھی اختلاف کروں گا میرا نبی صرف سید البشر نہیں میرا نبی سجید القائنات صرف انسانوں کا سردار نہیں میرا نبی ملائکہ کا بھی سردار میرا نبی جنات کا بھی سردار میرا نبی عرشیوں کا بھی سردار میرا نبی فرشیوں کا بھی سردار میرا نبی سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے ابتر سب سے بہتر سب سے بالا قدر سب سے اونچا خدا بزرگ تو یہ میرا نبی بشر ہے سید بشر ہے لیکن میرا نبی نور بھی ہے سبحان اللہ جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں پھر میں نے ایک عجیب بات کہہ دی اور آپ کہیں یہ کیا کہتے جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں میرے نبی کا کھانا نور میرے نبی کا پینا نور میرے نبی کا چلنا نور میرے نبی کا ٹھہرنا نور میرے نبی کی جنگ نور میرے نبی کی سلح نور میرے نبی کی خوشی نور میرے نبی کی غمی نور میرے نبی کا گھوڑے پہ سوار ہونا نور اس سے اترنا ہوں کپڑوں کو پہننا ہوں گھر میں آنا ہوں میرے نبی کا سفر ہوں حضر ہوں چھوڑو یار بہادیوں کی بات سنو میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی مبارک پہ ڈالنا بھی نور نور ہی نور لیکن اس قوم کو بتا نور کا مطلب کیا ہے یہ بچاری سمجھیے کم کو الگ یہ سوئیں ڈوبتے پیتے سوئیاں یہ سمجھتے ہیں ٹیم کا نور پلک جیسا نور چاند جیسا نور سورج جیسا نور ملا پوچھتا ہے کون سے یہ نور ہے یہ ٹیوب نور ہے ہاں جی، نور ہے اس کا سایہ ہے لوگ کہتے ہیں جی گولی نہیں ہمارے نبی بھی نور تھے ان کا بھی سایہ یہ مثالیں دیتا ہے ٹیوب کے ساتھ اچھا۔ عاشق دیکھیں آپ اس کا عشق دیکھیں آپ میرے نبی کا نور ٹیوب کی طرح چاند کی طرح سورج کی طرح اور ٹیوب کا نور یہاں ہے مین سڑک پہ کوئی نہیں اور جو مین سڑک پہ ٹیوب چل رہی ہے اس کا وہاں ہے جہاں کوئی نہیں چاند کا نور رات کو ہوتا ہے دن کو نہیں بڑھتا ہے پھر ہٹتا ہے سورج کا نور دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں بارہ بجے کا ٹائم ہو سورج اس کو نہار پہ دروازے بند کرو کھڑکیاں بند کرو روشندان بند کرو سورج کا نور اندر نہیں آتا نہیں آتا سورج کا نور کیا ہے چاند کا نور کیا کمکمے کا نور کیا ہے ٹیوب کا نور کیا ہے یہ ناقص نور ہے اس سڑک پہ ہے اس گلی میں نہیں اس گلی میں ہے اس گلی میں نہیں رات میں ہے دن میں نہیں دن میں ہے رات میں نہیں دنیا میں ہے قیامت میں نہیں یہ ناقص ہے نامکمل ہے اور میرے نبی کا نور اتنا کامل اتنا مکمل اتنا اکمل تھا کہ جب کا مکی اور مدینے کے اندر اور چین پلک بخارا کے لوگوں کی اندھیری کو کے روشن کر دیا تھا میرے نبی کا نور کامل نور ہے اکمل نور ہے لیکن لوگوں کو بتا نور کا مطلب کیا ہے یہ بیچارے سویا گھومتے پھرتے ہیں آ گیا وہ نور والا جس کا تارا یہ گاتے پھرتے ہیں جس کا سارا گھرانہ ہی نور ہے ذرا بتا تو صحیح نور کا مطلب کیا ہے کیوں بھائی آباد کے لوگوں قرآن نور ہے حقیقت ہے جو مندی کہتے ہیں نور ہے بریلی کہتے ہیں نور ہے شیعہ کہتے ہیں زبان سے تو ساری ہے کہ قرآن کیا ہے نور ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں قرآن کے کالے ہیں کہ سفید کالا نور ہے بولتے نہیں قرآن کے رفت کالے ہیں گے سفید کالا نور ہے اگر لائٹ چلی جائے قرآن کو کھول کے رکھتے روشنی ہو جاتی ہے اگر نہیں ہوتی تو اس قوم کو بتاؤ قرآن کے نور ہونے کا مطلب کیا ہے بتاؤ اس کو قرآن نور ہے کیا مطلب ہے میرے نبی کی سرخیں میرے نبی کی داڑھی مبارک کالی کی سفید جب آپ کا انتقال ہوا تو سترہ بال آتا ہے آپ کی داڑھی مبارک میں سترہ بال سفید ہے باقی ساری داڑھی آپ کی سیاہ ہے آپ کی داڑھی نور نہیں تھی سرخیں نور نہیں تھی اور وہ کالی تھی کہ نور کا تھا بتائیں لوگوں کو نور کا مطلب کیا ہے تو نہیں بتاتا تو پھر کندیال بھی بتانے لگا کہ نور کا مطلب کیا ہے ڈرائیور گاڑی اس نے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے رات دو بجے کا ٹائم ہے پچھلی راتیں ہیں پچھلی راتوں سے مراد ہے تیئیس چوبیس پچیس چاند کی پچھلی راتیں لیکن ڈرائیور جو ہے وہ سو کلو میٹر ایک سو بیس کلو میٹر کی رفتار دوری دور کر چلا گیا بندہ گاڑی کے پچھلے سیٹے سے مڑ کے دیکھے پیچھے گھوپ پکا ہاتھ کے ہاتھ کی سچائی نہیں دیتا لیکن وہ گاڑی بھگا کے جا رہا ہے کہتے ہیں ڈرائیور کسی بندے نے کہا تھا کہ یار جب تم موڑ کاٹتے ہو مجھے بڑا ڈر لگتا ڈرائیور اس بندے کو کہنے لگا کہ موڑ کاٹتے ہوئے جس طرح میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تم بھی بند کر ڈرائیور کس طرح گاڑی وہ ڈرائیور جو سو کلو میٹر کے رفتار پہ گاڑی کو بھگا کے جا رہا ہے خود بندھیرے میں کیوں اس کے سامنے دو لائٹیں وہ لائٹیں راستے کو کلیئر کرتی ہیں راستے کے نشے و فراز بلندی و پستی گڑے ہموار سڑک ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ لائٹیں کلیئر کر رہی ہیں رستے کو ڈرائیور منزل پہ پہنچ گیا اور لوگوں کس نے عملی زندگی میں ایک ہاتھ کے اندر قرآن کی لائٹ پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت کی لائٹ پکڑ لی چلا جائے یہ سیدھی جنت کو پہنچتی ہے میرے نبی کی ذات بشر ہے میرے نبی کی صفت نور ہے میرے نبی کی صفت کیا ہے سے بولو میرے نبی کی صفت کیا ہے اور ذات کیا ہے ذات میرے نبی کی کیا ہے یہ جو ہمارے دوستوں نے دھوکھا دیا لوگوں کو پتہ ہے دھوکہ کس طرح دیا بیچارے عوام تو عوام ہوتے ہیں نا اور انہیں نبی پاک سے عقیدت بھی بڑی پیار بھی بڑھا ہے محبت بھی بڑی ہے اب مودی صاحب نے لوگوں سے کہا اور بھائی تم بشر ہو نا تم بشر ہو نا ہاں جی ہم بشر ہیں چوریاں کرتے ہو تنا کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو قیمت کرتے ہو لوگوں کے مال کھاتے ہو کم توڑتے ہو ملاوٹ کرتے ہو جی سب کچھ کرتے ہیں جی اور بشر تو بڑا دھندا ہوتا ہے بشر تو وہ ہوتا ہے جو جنا کرے بشر تو وہ ہوتا ہے جو چوریاں کرے بشر تو وہ ہوتا ہے جو قیمت کرے بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے تصویر بھی بشر کے نبی پاس بھی بشر یہ نہیں ہو سکتا بھائی بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی گل مولویوں نے ٹھیک ہے اسی بشر ہاں بڑے گندے ہاں اور بڑے گناگار ہاں بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے اور نبی پاک تو ماں کی گوشت سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہے تو وہ کیسے بشر ہو سکتے ہیں یہاں سے دھوکہ دیا دکھتی دکھ عوام کی پکڑ لی مولوی نے ہم بھی بشر وہ بھی بشر یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے دیکھ یہ مسجد بنی ایک بچے اینٹیں آئیں ایک مستری لگائی ایک اینٹ میں رات پہ لگ گئی ایک اینٹ میں رات پہ لگ گئی دوسری اینٹ تہارت خانے پہ لگ گئی تہارت خانے پہ لگ گئی ایک میں رات پہ لگ گئی کس اینٹ کا مکان بلند ہے کس کا ہم میں راہ والی جگہ پہ میں کی نہیں کیوں عید تو گندی ہوتی ہے عید تو وہ ہوتی ہے جو ریسینوں پہ لگتی ہے عید تو وہ ہوتی ہے جو تو کھانے پہ لگتی ہے عید تو وہ ہوتی ہے جس پہ لوگ پاخانہ پھرتے ہیں عید تو وہ ہوتی ہے جس پہ لوگ گندگی پھینکتے ہیں میں بھی عید سے ہوگی عید ایک ہو سکتا میں عید نہیں میں کوئی اور شہرا کسی نے عید کو جواب رب کی طرف ہو گئی تیرا مقام ساری ایسوں سے بلند ہو گیا ہے ہم بھی بشر ہے نبی پاک کی بشر لیکن آپ کے عید پہ رب نے مہر حکومت لگائی میرے نبی کا مقام ساری کائنات سے آنا ہو میرے نبی کی ذات بشر ہے اور صرف میرے نبی کی شرح زور سے بولے آپ اس پہ دو دلائل دیتا ہوں کوئی نمان اب اشر نبی کی ذات ثابت ہو رہی ہے میرے پیغمبر کہہ دیجیے بے شک میں اشر ہوں مثروں کو تمہاری ذات شر ہوں کب جا تم من ہے نور و کتاب مبین میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ نور سے براد کیا میں ایک منٹ کے لیے مانتا ہوں کہ نبی یہ بات ہوں کد جا من اللہ ہے نور و کتاب مبین میں کہتا ہوں مبین کے رخ کیوں گی ہے آگے پر آگے پر آگے تشریح موجود ہے جہاں آگے تشریح ہو رہی ہے اس کو چھپا لینا یہ تو کوئی بات کہتے کسی بندے نے نماز چھوڑ دی تھی تو کسی نے اس سے پوچھا بھائی یار نماز نہیں پڑھتا تو کہتا میں قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہوں اس نے کہا تو قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھو لگا بالکل لکھا ہوا ہے یا آمن لا تک طرف جی ایمان والے نماز کے نیڑے بھی نہیں جاؤ قریب بھی نہ جاؤ اس نے کہا کہ کس بات اس نے کہا پہلے کس پہلے کس آیت پہ عمل کر لینے دے اگے پھر دیکھا آگے پڑھ رہا تم سکارا کسی نے ایک بندے سے پوچھا تھا تجھے قرآن کی کون سی آیت سب سے اچھی لگتی ہے اس نے کہا کلو بشرا یہ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے اس نے کہا دعا کون سی اچھی لگتی ہے کہ ربانہ امدلا لینا مائنہ سب السماء یہ دعا اچھی لگتی ہے کد جا تم من اللہ نور و کتاب مبین آگے پر یہ حدیب ہل یہ حدیب ہلا اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے نبی کی ذات بشر ثابت ہو گئی قرآن سے اور میرے نبی کی صرف نور ثابت میں نے پہلے بڑا زبردست ایک پتہ لگایا آپ بھی اس وقت حیران ہوئے لیکن آپ کے دلوں میں برف رکھنے کے لیے تھوڑی سی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں پھر کہتا ہوں جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں اور جو میرے نبی کو نور نوروں میں نور نہ مانے وہ بھی مومن نہیں جو نور من نور اللہ کہتا ہے وہ بھی مومن نہیں یہ عیسائیوں کا پیتا ہے یہ یہودیوں کا کیتا ہے انہوں نے کہا کال یہود یہودی رس اللہ بکال حسین نسارا حکم اللہ یہودیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے عیسائیوں نے کہا عیسا اللہ کا بیٹا ہے کہاں یاد آئے شہر ماں میرے استادیوں کا تو بھی نہ آتا تو ہمیں توحید کون پڑھاتا تجھے بھی اللہ اگر یہ توفیق نہ دیتا ہمیں قرآن کی تفصیلیں کون پڑھاتا حضرت شیخ کہا کرتے تھے یہودیوں نے کہا ادیر اللہ کیوں نکلے عیسائیوں نے کہا ہمارا عیسا اللہ کیوں نکلے مشرقین مکہ نے کہا ہمارے ابراہیم اسماعیل اللہ نے بچو نکلے شین نے کہا شین نے سمجھے کو نہیں شین نے کہا شین نے کہا ہمارے علی ہمارے علی اللہ کے بچو نکلے یہودیاں آخیا ادین اللہ بچو عیسائی آخیا عیسا اللہ بچو مشرقی نے مکہ نے کہا ابراہیم اللہ بچو شین نے کہا علی اللہ بچو انہیں آخیا سارے اگے نکل گئے نہیں اسی کیوں پیچھے رہ جائیے ان آخیا کیا تھا نبی بھی اللہ پچو نور من نور اللہ اللہ کی جز ہے نور ہے یہودیوں نے وہ کہا عیسائیوں نے وہ کہا مشرقین مکہ نے یہ کہا شین نے یہ کہا شین نے یہ کہا اور مومنین نے کہا کل ہو اللہ ہو احد مومنین نے کہا کل ہو اللہ ہو احد اللہ جلد ولم یولد نہ وہ کسی بچوں نہ اس کے بچوں کوئی کہاں سے بات میں نے شروع کی تھی اور کدھر بات گئی تھی یاد ہے آپ کو آپ بھی شروع میں بڑے حیران ہوں گے بھی سیرت کا جلدہ اور آیت آپ کے نام ہو جلسہ ہے سیرت صحیح البشر کا اور آیت میں نے پڑھی آپ لیا کر کا نسائی کہنا یہ چاہتا تھا معاشرے کے کم سم میں اپنے لیے پروگراموں کا عنوان چنا میلاد النبی جہاں سے بات شروع کی تھی سارا دور میلاد پر ولادت پر پیدائش پر اور دوسرے طبقے نے دوسرے طبقے نے اپنے جلسوں کے لیے عنوان چنا سیرت النبی سیرت سید البشر سیرت سجد الکائنات سیرت فرقی کوثر سیرت شفیع مجھ نے بھی سیرت محمد الرسول اللہ دوسرے بچے نے یہ عنوان سنا جلتے ہوئے کانفرنسیں ہوئی اجتماع آج ہوئے سیمینار ہوئے پروگرام ہوئے کس کا پروگرام ہے نبی پاک کی سیرت کا کس کا جلتا ہے میرے نبی کی سیرت کا لوگ سننے کے لیے آئے بڑے خطیب آئے فائد آئے مقرر آئے لوگ آ گئے مولوی صاحب نے سیرت کے جلسے پہ بیان شروع کیا ہمارے نبی خوبصورت بڑے تھے یہ سیرت بیان ہو رہی ہے ہمارے نبی حسین بڑے تھے ہمارے نبی جمیل بڑے تھے ہمارے نبی کے دانت بڑے خوبصورت تھے ہمارے نبی کی زلفیں بڑی خوبصورت تھی ہمارے نبی کے ہاتھ بڑے خوبصورت تھے حسین بڑے تھے چاند سے بڑھ کے جو بڑے تھے تو ہیں آپ کے ساتھ خدا کا نام کل متا مطلب فیصلہ میں چاہو کہ سگو چوایا تھی اور آ کے میں کہہ گیا سارے نبی حسین ہے ہی نہیں سارے نبی جمیل ہے ہی نہیں لا حول ولا بتا یہ نہیں کہہ رہا خدا گواہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرا اور میری جماعت کا یہ خیال ہے کہ میرے نبی حسینوں میں آسن ہے میرے نبی جمیلوں میں اجمل ہے خدا گواہ ہے مجھے کعبہ کے کی قسم ہے اگر میں اپنے نبی کے دانتوں کو آسمان کے تاروں سے مثال دے دوں میرے نبی کے دانتوں کی توہین ہو جائے گی خدا گواہ ہے میں اپنے پیغمبر کے پسینے کو امبر و کستوری سے مثال دے دوں میرے نبی کے پسینے کی تو ہیل ہو جائے گی خدا نوائے میں اپنے نبی کے ہوٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیح دے دوں میرے نبی کے ہوٹوں کی تو ہیل ہو جائے گی میرا نبی بہت حسین ہے بہت حسین جی اس سے انکار نہیں ہے کسی ماں جی سونا نہیں سبحان اللہ اللہ ماشاء کسی ماں جی سونا نہیں گڑیا کہ میں اپنی مرضی مطابق ہوں حسان نے بھی کہا تھا نا نام من کل بن ملک کا قد خلکتا تشاؤ بڑی عجیب بات ہے والوں بڑی عجیب بات ہے کاننا کا قد خلکتا کما تشاؤ میرے نبی میں تیرے حسن کو دیکھتا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جب اللہ تجھے بنا رہا تھا تیرے کو کچھ پوچھ کے بنا رہا تھی ماشاء اللہ گویا کہ اپنی مرضی سے بنا اس کی تہ میں کیسے پہنچے کون کو سمجھا نہیں تمہاری زبان میں سمجھاؤں پھر آ جائے بازار میں بندہ جاتا ہو طالب علم تو بہت بازار میں تھے اصل دفاع کا تو بقت ہو گئے تھے بدوار ہو گئے تھے علم ہی ہو سونی شاید بندہ دیکھے بڑی خوبصورت اتنی خوبصورت کے بندہ دیکھتے گئے تو آپس میں دو دوست کہتے ہیں اللہ ہی بھائی ہم بیٹھے اللہ ہی بھائی ہم بیٹھے اس سے متاثر ہوا اس نے اس کے ساتھ دی میرا نبی اپنی مرضی کے مطابق بنا جب اللہ بنا رہا تھا اللہ پوچھ رہا تھا دس تو میرا سونا میں تیرا چہرہ کن کا بناوا دس تو میرا سونا میں تیرے ہاتھ کن کے بناوا دس تو میرا سونا میں تیری کن کیا بناوا دس تو میرا سونا میں تیرے پیروں میں تلوے کے بناوا اور یہ بات جب آپ نے کہتے تھے موام کہ مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے میں زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف کروں تو چاند اور جائے میرے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے لوگ شیشیاں لے کے کھڑے میں سب کا انکار نہیں کر رہا ہوں خدا کے لیے یہ نہ کہنا ان داموں کی دد میں رہنے والے لوگ ہیں جو جس کے منہ میں آتا ہے ہمارے متعلق کہہ دیتے ہیں اشادی گستاخ نے جی بے ادب نے جی منکر نے جی اشارے خواب کے منکر نے جی قبرستان نہیں جان دیں گے جی پتھری ہے جی پتھری یہ کیا ہے پتھری ہے تو ہمارے اشادی کہتے نہیں ایسی کوئی نہیں ہم کو بھائی پتھری نہیں ہے نہ بھائی ایک معنی میں ہم ضرور پتھری ہیں جو ہم سے ٹکرائے گا پاس پاس ہو جائے گا ان شاء اللہ اس معنی میں پتھر ہے دوسرا ہمارا جو عقیدہ ہے نا یہ پتھر کی طرح مضبوط ہے اور جو ہمارا موقف ہے نا یہ ہمارے لباس کے ساتھ ساتھ بدلتا نہیں ہے کہ نبے میں کچھ ہو بانوے میں کچھ ہو پچانوے میں کچھ ہو دو ہزار میں کچھ ہو ایک میں کچھ ہو دو میں کچھ ہو تین میں کچھ ہو نہ جس محاذ پہ ہم نے علی کھڑا کر کے دیا نہ اسی محاذ پہ ہم آج بھی کھڑے ہیں الزامات کی گھر میں رہنے والے لوگ ہیں لہٰذا بذات کر رہا ہوں حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں کسی ماں یا سونا نہیں جڑیا جنہیں اپنی مرضی مطابق تو بڑھیا چوہتر نفاست کے فلن کا چہرہ میں قربانی اللہ محمد کا چہرہ مسبے نے بس انتہا کرے سچی بڑی ریم کے نال تصویر کرتی حسینہ جمینا نمو موڑ دیتا محمد بنا کے توڑ دیتا میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں بیان یہ کر رہا ہوں حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت یہ بیان کر رہا ہوں سمجھ آئی فرق سمجھ آئی آپ کو جلسہ سیرت کا بیان حسن کا چلو آپ کی سمجھ نہیں آئیے طریقے سے سمجھاتا ہوں یہ بتائیے میرے نبی احباب کو جب نقوبت نہیں ملی اس وقت حسین نہیں تھے اس وقت جمیل نہیں تھے آنکھیں خوبصورت نہیں تھی جو میں خوبصورت نہیں تھی پسینہ بہترین نہیں تھا تو پھر سیرت کے جلسے پہ تم تو سیرت بیان کر رہے ہو محمد ابن عبداللہ کی اور جلسہ ہے سیرت محمد رسول اللہ کا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو ایک اور لہجے سے سمجھا دیتا ہوں کوٹ کے میدان میں پتھر آیا میرے نبی کے سامنے والے دانت پہ لگا ٹوٹ گیا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا میرے نبی کا سامنے والا دانت ٹوٹ جائے تو یہ حسن کا عیب ہے اس کے بعد بندہ بات کرے تو اچھا نہیں لگتا بندہ مسکرائے تو اچھا نہیں لگتا سامنے والا دانت ٹوٹ جائے بندے کا آپ کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا صحابہ کہتے ہیں اور اس کے بعد نبی پاک جب مسکرایا کرتے تھے اتنا ٹوٹا ہوا دانت خوبصورت لگتا تھا باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن کس نے پیدا کیا حسن دینے والا کون ہے میرے نبی کو حسین بنانے والا کون ہے آنکھیں بنانے والا کون ہے میرے نبی کو جمال دینے والا کون ہے اللہ میرے نبی کا اپنا تو کوئی کمال نہیں کمال تو اللہ کا ہے جلسہ سیرت کا اور بیان ہو رہا ہے وہ بات بیان ہو رہی ہے جس میں کمال نبی کا اپنا کوئی نہیں کمال سارا کس کا ہے سنو حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں میرے نبی کے جمال کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں آنکھیں بڑی خوبصورت تھی اس کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں آپ مجھے اشاعت التوحید والے بتائیں یہ قرآن کے تیس پارے یہ ایک سو چودہ سورتیں یہ چھ ہزار سے زیادہ آج الحمد کی الگ سے لے کر بنداس کی تک یہ پورا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے یہ پورا قرآن میرے نبی کی کیا ہے بولو بولو یہ پورا قرآن میرے نبی کی کیا ہے کبھی یہ قرآن بیان کرتا ہے مقامی محمد الرسول اللہ اور قرآن کہتا ہے بس بل لئی ماں ودا ربو کا وما کہا بل ہاں خیر اللہ کا بنا کبھی نولہ بلو سیو کی کرپ کو کا کبھی قرآن کہتا ہے الم نشرح کا صدرک اور کا ذکر کبھی قرآن کہتا ہے ہمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ کبھی قرآن کہتا ہے ہمار سلنا کا اللہ کا سے بشیروں ندینہ کبھی قرآن کہتا ہے یا یوہن نبی ہو سلنا کا شاہدہ و مبشرہ و ندیرہ بتا ہے بیدنی ہی منیرہ کبھی قرآن کہتا ہے کد لو وجہ کب سما کبھی قرآن کہتا ہے نہ سم بھی حاضر غلط کبھی قرآن کہتا ہے وکیل ہی یا رب قرآن بیان کرتا ہے میرے نبی کا مقام اور کہیں کہیں بلکہ اکثر جگہوں پہ قرآن بیان کرتا ہے میرے نبی کا پیغام مقام محمد یا پیغام زور سے بولو مقام محمد یا زور سے کہو مقام محمد یا پیغام محمد ایک سو چودہ ہیں قرآن کی آپ سن کے یقیناً حیران ہوں گے اسی صورتوں میں اللہ نے صرف میرے نبی کے پیغام کا ذکر کیا اسی صورتوں میں اس نبی کو اتنے مرتبے ملے جس نبی کو اتنا مقام ملا جس نبی کو اتنی عزمتیں ملی جس نبی کو اتنے درجے ملے اس نبی نے پیغام کیا دیا فرمایا پیغام دیا میرے نبی نے کیا کرنا بولو دیکھو اتنا مقام ملا جس نبی کو اتنی عزمتیں ملی جس نبی کو اتنے درجے ملے اس نبی نے پیغام کیا دیا فرمایا پیغام دیا میرے نبی نے کیا کا نہ پوزو سو نہیں ایسا کا یہ تو ہمارے موبائلوں کا منیفا ہے ایجا کا نہ کرو کا نامو کا نام ہم تیری عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں نہیں نہیں بلکہ میں کیا ہوگا گا کا دو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں بھیا کا نسل اور ہم تجھ ہی سے عبادت کی تیری ہی اور مدد کی تجھ ہی سے یہی کیا ہے بولتے نہیں یہی کیا ہے تم نہیں بولتے میں بتا تم ہی کیا گلشن کالونی میں اللہ مدد ہمارے بازار میں یا علی مدد یہ ہی ہے یہی ہے گھر میں یا اللہ مدد بازار میں یا رسول اللہ مدد یہی ہے یہی ہے یہاں یا اللہ مدد پر یا پیر مدد یہی ہے اللہ بھی داتا علی ہجمیری بھی داتا اللہ بھی کم بخش علی ہجمیری بھی کم بخش اللہ بھی کھوتی قسمتیں کھڑی کرنے والا بڑی امام بھی کھوتی قسمتیں کھڑی کرنے والا یہ ہی ہے یا بھی ہے سے بولو یہ ہی ہے کہ بھی ہے اور اللہ کیا چاہتی چاہتی ہے ہے اللہ کیا ان کا نام بوجھو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں بھیا سعید اور ہم کچھ ہی سے اللہ تعالیٰ کی تو ہی کے ڈاکٹر میں